حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس اور اس یعنی انگوشت شہادت اور درمیانی انگلی میں انگوٹھی ڈالنے سے منع فرمایا ہے یہ استاد محمد ابن المسنا کے لفظ ہیں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو چودہ